دوسری سند میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا جب تم مسجد میں نماز باجماعت نہیں پاتے تو بتھا میں کتنی رکتیں پڑھتے ہو انہوں نے کہا دو رکت پڑھتا ہوں اور یہی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حدیث نمبر تیئیس سو اکسٹھ مسنط احمد